ریاح بن حارس کا بیان ہے کہ میں کوفے کی مسجد میں فلاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اشارہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کے پاس اہل کوفہ کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سعید بن بن بن زید عمر نفیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے بس انہوں یعنی مغیرہ نے ان کو مرحبا اور خوش آمدید کہا اور پھر انہیں اپنی چارپائی کی پائنتی کی طرف بٹھا لیا پھر اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا جس کا نام قیس بن الخامہ تھا انہوں نے اس کا بھی استقبال کیا پھر اس نے بدگوئی کی اور بدگوئی کی سعید نے پوچھا یہ کسے گالیاں دے رہا ہے کہا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ تو نے کہا تعجب ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ اسے ٹوکتے ہی نہیں اور نہ سمجھاتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے اور مجھے کوئی ایسی نہیں پڑی کہ آپ علیہ السلام والسلام پر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ نے نہ کہی ہو پھر کل جب آپ سے میری ملاقات ہو اور وہ مجھ سے پوچھ لیں ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم مانا روایت کیا پھر کہا ان میں سے کسی ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جہاد میں حاضر رہنا اور اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں بہتر ہے خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہی کیوں نہ مل جائے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچاس